میت کو غسل دینے کا مصنون طریقہ میت کو سنت کے مطابق غسل دینے میں جو مراحل پیش آتے ہیں انہیں بال تحریر کیا جاتا ہے نمبر ایک پہلا مرحلہ میت کو جس تختے پر غسل دیا جائے اس کو تین دفعہ یا پانچ یا سات دفعہ لوبان کی دھونی دینی چاہیے پھر میت کو اس پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ اس کی طرح دائیں طرف ہو لیکن اگر اس طرح کرنے میں دشواری ہو تو پھر جس طرح چاہے مٹا دیں نمبر دو دوسرا مرحلہ پھر میت کے بدن کے کپڑے کرتا شیروانی بنیان وغیرہ چاک کرنے اور تہبند اس کے سطر پر ڈال کر اندر ہی اندر وہ کپڑے اتار لیں یہ تہبند لمبائی میں ناف سے پنڈلی تک اور موٹے کپڑے کا ہونا چاہیے کہ گیلا ہونے کے بعد اندر کا بدن نظر نہ آئے نمبر تین تیسرا مرحلہ ناف سے لے کر زانوں تک میت کا بدن دیکھنا جائز نہیں ایسی جگہ ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں میت کا استنجا کرانے اور غسل دینے میں اس جگہ کے لیے دستانے پہننا چاہیے یا کپڑا ہاتھ پر لپیٹ لینا چاہیے کیونکہ جس جگہ زندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں وہاں مرنے کے بعد بھی دستانوں کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں اور نگاہ ڈالنا بھی جائز نہیں غسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن کر مٹی کے تین یا پانچ ڈھیلوں سے استنجا کرائیں اور پھر پانی سے پاک کریں نمبر چار چوتھا مرحلہ پھر میت کو وضو کرائیں لیکن وضو میں گٹو یعنی پہنچے تک ہاتھ نہ دھلائیں نہ کلی کرائیں اور نہ ناک میں پانی ڈالیں بلکہ روئی کا پھایا تر کر کے ہونٹوں دانتوں اور مسولوں پر پھیر پھیر کر پھینک دیں اسی طرح یہ عمل تین دفعہ کریں پھر اسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں کو روئی کے پائے سے صاف کریں وضاحت یاد رہے کہ اگر انتقال ایسی حالت میں ہوا کہ میت پر غسل فرض ہو مثلاً کسی شخص کا جنابت کی حالت میں یا کسی عورت کا حیض نفاذ کی حالت میں انتقال ہو جائے تو بھی منہ اور ناک میں پانی ڈالنا درست نہیں ہے البتہ دانتوں اور ناک میں تر کپڑا پھیر دیا جائے تو بہتر ہے مگر ضروری نہیں ہے پھر ناک منہ اور کانوں میں روئی رکھ دیں تاکہ وضو اور غسل کے دوران پانی اندر نہ رہ جائے پھر منہ دھلائیں پھر ہاتھ کوہنی سمیت دھلائیں پھر سر کا مسا کرائیں پھر تین دفعہ دونوں پیر دھلائیں نمبر پانچ پانچواں مرحلہ جب وضو مکمل ہو جائے تو سر کو اور اگر مرد ہو تو داڑھی کو بھی گل کریں یعنی ختمی یا کھلی یا بیسن یا صابن وغیرہ سے مل کر دھوئیں نمبر چھ چھٹا مرحلہ پھر اسے بائیں کروٹ لٹا دیں اور بھیری کے پتوں میں پکایا ہوا نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر تین دفعہ تین دفعہ سر سے پاؤں تک اتنا ڈالیں کہ نیچے کی جانی بائیں کروٹ تک پہنچ جائے نمبر سات ساتواں مرحلہ پھر دائیں کروٹ لٹا کر اسی طرح سر سے پیر تک تین دفعہ اتنا پانی ڈالنے کے نیچے کی جانب دائیں کروٹ تک پہنچ جائے نمبر آٹھ آٹھواں مرحلہ اس کے بعد میت کو اپنے بدن کے ٹیک لگا کر ذرا بٹھانے کے قریب کر دیں اور اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف سے آہستہ آہستہ ملے اور دبائیں اگر کچھ فضلہ پیشاب یا پخانا وغیرہ خارج ہو تو صرف اسی کی پوچھ کر دھو دیں وضو اور غسل دہرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس ناپاکی کے نکلنے سے میت کے وضو اور غسل میں کوئی نقصان نہیں آتا نمبر نو نو مرحلہ پھر اسے بائیں کروٹ پر لٹا کروائیں کروٹ پر کافور ملا ہوا پانی سے سر پر تین دفعہ دفعہ دیں کہ نیچے بائیں کروٹ تک خوب تر ہو جائے پھر دوسرا دستانہ پہن کر سارا بدن کسی کپڑے سے خوش کر کے دوسرا تہبن بدل دیں نمبر دس دسواں مرحلہ پھر چار پائی پر کفن کے کپڑے اس طرح اس طریقے سے اوپر نیچے بچھائیں جو آگے کفن پہنانے کے مصنون طریقے میں لکھا آ رہا ہے پھر میت کو آرام سے غسل کے تختے سے اٹھا کر کفن کے اوپر لٹا دیں اور ناک کان اور منہ سے روئی نکال دیں مصنون کفن کی مقدار مرد کا مصنون کفر مرد کے کفن کے مصنون کپڑے تین ہیں نمبر ایک اظہار سر سے پاؤں تک لمبی چادر نمبر دو لفافہ اسے چادر بھی کہتے ہیں جو اظہار سے لمبائی میں تقریباً ایک ذرہ ڈیڑھ فٹ یا زیادہ ہوتی ہے نمبر تین کرتا بغیر آسین اور بغیر کلی کے اسے قمیض یا کفن بھی کہتے ہیں یہ گردن سے پاؤں تک ہو عورت کا مصنون کفن عورت کے کفن کے مصنون کپڑے پانچ ہیں نمبر ایک اظہار سر سے پاؤں تک مردوں کی طرح نمبر دو لفافہ اظہار سے لمبائی میں ایک ذرا ڈیڑھ فٹ زیادہ نمبر تین کرتا بغیر آسین اور کلی کا کرتا جو پاؤں سے گردن تک ہو نمبر چار سینا بند بغل سے رانوں تک ہو تو زیادہ اچھا ہے ورنہ ناف تک بھی درست ہے اور چوڑائی میں اتنا ہو کے بن جائے نمبر پانچ سر بند اسے ہمار یا اوڑنی بھی کہتے ہیں یہ تین ہاتھ لمبا ہونا چاہیے خلاصہ عورت کے کفن میں تین کپڑے تو بہینہ وہی ہیں جو مرد کے لیے ہوتے ہیں البتہ دو کپڑے زائد ہیں سینا بند اور سر بند مرد کی تقسیم کا مصنون طریقہ مت کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چارپائی پر پہلے لفافہ بچھا دیں اور اس پر اظہار بچھا دیں پھر کرتا اور قمیض کا نچلا نصف حصہ بچھائیں اور اوپر کا باقی حصہ سمیٹ کر سرانے کی طرف رکھ دیں پھر میت کو غسل کے تختے سے آرام سے اٹھا کر اس کے پیچھے پچھلے حصے کو کفن پر لٹا دیں اور قمیض کا جو نصف حصہ سرہانے کی طرف رکھا تھا اس کو سر کی طرف الٹ دیں کہ قمیض کا سوراخ یعنی گریبان گلے میں آ جائے اور پیروں کی طرف بڑھا دیں جب اس طرح کمیز پہنا چکے تو غسل کے بعد جو تہفن میت کے بدن پر ڈالا گیا تھا وہ نکال کر اس کے سر داڑھی پر اتر وغیرہ کوئی خوشبو لگا دیں یاد رہے کہ مرد کو زعفران نہیں لگانا چاہیے پھر پیشانی ناک دونوں ہتھیلیوں دونوں گٹھنوں اور دونوں پاؤں پر یعنی جن اعضا پر آدمی سجدہ کرتا ہے کاپور مل دیں اس کے بعد اظہار کا بیان کنارہ میت کے اوپر لپیٹ دیں پھر اس کے اوپر دایا کنارہ لپیٹ دیں تاکہ دایا کنارہ اوپر رہے پھر اسی طرح لفافہ لپیٹ دیں کہ بایاں کنارہ نیچے اور دایا کنارہ اوپر رہے پھر کپڑے کی دھجی کتر کر لیکن لے کر کفن کو سر پر اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیں اور بیچ سے کمر کے نیچے کو بھی ایک دھجی نکال کر باندھ دیں تاکہ ہوا سے یا ہلنے جلنے سے کھل نہ جائے عورت کی تقسیم کا مصنون طریقہ عورت کے لیے پہلے لفافہ بچھا کر اس پر سینا بند اور اس پر اظہار بچھائیں پھر قمیض کا نچلا حصہ بچھائیں اور اوپر کا باقی نصف حصہ سمیٹ کر سرہانے کی طرف رکھ دیں پھر میت کو غسل کے تختے سے آرام سے اٹھا کر اس کے بچھے ہوئے کفن پر لٹا دیں اور کمیز کا جو نصف حصہ سرہانے کی طرف رکھا تھا اس کو اس طرح سر کی طرف الٹ دیں کہ قمیض کا سراغ گریبان گلے میں آ جائے اور پیروں کی طرف بڑھا دیں جب اس طرح قمیض پہنا چکے تو جو تہپن غسل کے دوران عورت کے بدن پر ڈالا گیا تھا وہ نکال دیں اور اس کے سر پر اتر وغیرہ کوئی خوشبو لگا دیں اور عورت کو زعفران بھی لگا سکتے ہیں پھر آزائے سجدہ پیشانی ناک دونوں ہتیلیوں دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل دیں پھر سر کے بالوں کو دو حصے کر کے قمیض کے اوپر سے سینے کی طرف ڈال دیں ایک حصہ داہنی طرف اور دوسرا حصہ باہنی طرف پھر سر بند یعنی داڑھی سر پر اور بالوں پر ڈال دیں ان کو باندھا یا لپیٹنا نہیں چاہیے اس کے بعد میت کے اوپر اظہار اس طرح لپیٹے کے بایاں کنارہ نیچے اور دایا کنارہ اوپر رہے سر بند کے اس کے اندر آ جائے گا اس کے بعد سینہ بند سینے کے اوپر اور بغلوں سے نکال کر گٹھنوں تک دائیں بائیں باندھے پھر لفافہ اس طرح لپیٹے کے بایاں پلہ نیچے اور دایاں اوپر رہے اس کے بعد دھجی کترے کترے ہوئے کفن کو سر اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیں اور بیچ میں کمر کے نیچے کو بھی ایک بڑی دھجی نکال کر باندھ دیں تاکہ ہلنے جلنے سے کھل نہ جائے نماز جنازہ کی سنتیں نمبر ایک امام کا میت کے سینے کے برابر کھڑے ہونا خواہ میت مذکر ہو یا مونس نمبر دو پہلی تقدیر کے بعد سنا پڑھنا نمبر دو نمبر تین نہیں نمبر تین دوسری تقدیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درو شریف پڑھنا نمبر چار تیسری تقدیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا